السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا الا على الظالمین واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق شرعی قواعد اور ضوابط کا ذکر ہر بدھ کو آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج اس کا پانچواں درس ہے اس سے پہلے آٹھ قاعدے آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں آج سے نویں قاعدے سے ہم شروعات کریں گے نواں قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کو شریعت میں مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے اگر اس کا کھانا جائز ہوتا تو اس کو مارنے سے منع نہیں کیا جاتا یہ قاعدہ نمبر آٹھ کے برعکس ہے قاعدہ نمبر آٹھ اس سے پہلے آپ نے کیا سنا تھا کہ ہر وہ جانور جس کو مارنے کا حکم دیا گیا اس کا کھانا حرام ہے یہ قاعدہ اس کے برعکس ہے یہ قاعدہ جو نو نمبر کے تحت میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کو شریعت میں مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ اگر اس کا کھانا جائز ہوتا تو اس کو مارنے سے منع نہیں کیا جاتا کیونکہ ذبح کرنے میں اس جانور کی موت ہوتی ہی تو پھر جب مارنے سے منع کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس کا ذبح مقصود نہیں ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ذبح نہیں کیا جائے گا اس کو مارا نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شریعت کے تو ایسے جانور کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جانور کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس میں دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ضرور پائی جاتی ہے یعنی شریعت میں جن جانوروں کو قتل کرنے یا ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے ان میں دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ضرور پائی جاتی ہے نمبر ایک یا تو اس کی ذات کا حرم اس کی ذات کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے قتل سے منع کیا گیا ہے جیسے انسان کوئی بھی انسان ہو اس کو قتل کرنے سے مارنے سے منع کیا گیا ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اسلام کے اندر ناحق کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور ناحق کسی انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے تو شریعت کے اندر اس ذات کی حرمت اور اس کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی عزت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے شریعت کے اندر اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ انسان ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے یہ ہوتی ہے کہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے یعنی اس کا گوشت کھانا حرام ہے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس لیے قطر کرنے سے یا ذبح کرنے سے یا مارنے سے منع کیا گیا اور انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں جیسے حدود ہے اور لٹورا ہے لٹورا بھی ایک طرح کا پرندہ ہوتا ہے تو یہ شریعت کے اندر ان کو قطر کرنے سے یا مارنے سے منع کیا گیا اس بات کو انہوں نے معالم السنن کے اندر چوتھی جلد دو ہزار دو سو چار صفحے کے اندر بیان کیا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جانور یا پرندے جن کو قدر کرنے سے منع کیا گیا وہ کون سے ہیں نمبر ایک چونٹی شہد کی مکھی ہد ہد اور لٹورا یہ چار ایسے پرندے ہیں یا ان میں سے تو دو حشرات میں سے آتے ہیں کیڑے مکوڑوں میں سے آتے ہیں اور دو پرندوں میں سے آتے ہیں جو دو حشرات میں سے آتے ہیں وہ چیوٹی ہیں اور اس طریقے سے شہد کی مکھی ہیں چونٹی کے اندر چونکہ وہ ایزا اگر پہنچانے والا ہوگا وہ چونٹی اگر ایزا پہنچانے والی ہوگی تو اس کا قتل کرنا جائز ہو جائے گا اور دوسرے قاعدے کے تحت ایسی شہد کی مکھی اگر اس سے تکلیف ہو وہ ڈنگ مار رہی ہو شہد کی مکھی تکلیف پہنچا رہی ہو تو اس کا قتل کرنا جائز ہوگا ایسی چونٹی اگر وہ کاٹ رہی ہو کیونکہ کچھ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں زہریلی ہوتی ہیں یا جس کو اپنی زبان ہم لوگ چونٹا کہتے جو بڑا ہو جاتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ کاٹتا ہے انسان کو اور پھر اس کے اندر یعنی زخم ہو جاتا ہے اور پیپ وغیرہ بھر جاتا ہے اور کافی تکلیف ہوتی ہے تو اگر وہ ایزا پہنچانے والی چونٹی ہو یا کاٹنے والی شہد کی مکھی ہو تو اسی صورت میں اس کا قتل کر مارنا جائز ہو جائے گا کیوں جائز ہوگا کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہی ایزا پہنچا رہی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں چونٹیوں کو مارنے سے اور شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا گیا تو چونٹی اور شہد کی مکھی یہ دونوں حشرات میں سے یعنی کیڑے مکوڑے کے اندر سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کو شمار کیا گیا ہد ہد اور لٹورا یہ دونوں چڑیوں میں سے اسے شمار کیا گیا ہے لٹورا چھوٹی چڑیا ہوتی ہے گوریا سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور یہ گوریا کا شکار کرتی ہے اور اس کا سر جو ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کی چونچ موٹی ہوتی ہے اس کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں انگلیاں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں اس کی اور پہاڑ کی چوٹیوں میں یہ لٹورا یہ چڑیا رہتی ہے اور یا اونچے اونچے درختوں پر رہتی ہے اور اس کی خوراک جو ہے وہ گوشت ہوتی ہے یعنی گوشت جو ہے اس کی خوراک ہے گوشت کھاتی ہے یہ چڑیا جس کو لٹورا کہا جاتا ہے اور ہد ہد اسے بھی حدیث کے اندر مارنے سے منع کیا گیا ہے ہد ہد اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور اس کے سر پر لمبے لمبے جو ہے پر ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی زبان میں سے کٹفرنی کہا جاتا ہے تو اس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے یا مارنے سے منع کیا ہے اور پھر انہوں نے ان چار چار جانوروں کو بیان کیا کون سے چار جانور بیان کیے حیوان ایک چونٹی نمبر دو شہد کی مکھی نمبر تین ہد ہد اور نمبر چار لٹورا نمبر پانچ جس کا قتل کرنا یا مارنا منع ہے وہ میڈک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو علاج کے لیے مارنے سے منع کیا ہے سو ابو داود اور سون نسیح کی حدیث صحیح حدیث ہے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سہی الجامع کے اندر بھی بیان کیا ہے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ میڈر کھانا حرام ہے اور ہر وہ جانور جس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے قتل کرنے سے جان لینے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے معلوم السنن میں سنن میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ قاعدہ جو ہم نے ابھی پڑھا وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کو شریعت میں مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے یہ ہو گیا قاعدہ نمبر نو قاعدہ نمبر دس ہر وہ جانور جو صرف پانی میں جیتا ہے اس کا کھانا حلال ہے مردہ ہو یا زندہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے اور اس میں صرف ان جانوروں کو مستثنا قرار دیا جائے گا جنہیں شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے باقی سمندر کے اندر یا پانی کے اندر پائے جانے والے تمام جانور ہمارے لیے حلال ہوں گے اللہ یہ کہ جن کے بارے میں نس موجود ہے کہ ان کا کھانا منع کیا گیا ہے تو ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام چیزیں یا تمام جانور جو سمندر اور پانی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ معاہدہ آیت نمبر نائنٹی سکس وحل الکم سعید البحر و تعام تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے اور اس کے اور اس کا تعام یعنی اس کا کھانا تمہارے لیے حلال حلال کر دیا گیا ہے سعید البہر کی تعریف یا تفسیر کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں کہ جسے زندہ پکڑ لیا جائے جس کا شکار کر لیا جائے وہ زندہ ہے جسے مچھلی ہے مان لیجیے آپ نے زندہ اسے پکڑ لیا تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ بوٹی کیجیے اس کو کھا لیجیے اور تعام سے مراد ہے وہ ہے جسے سمندر پھینک دے یعنی مردار ہو یہ کیا نام ہے مر گیا ہو وہ اور سمندر نے اسے باہر پھینک دیا ہو تو اس صورت میں وہ تعام کے اندر داخل ہے اور اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے سعودی عرب کی جو لجنا دائمہ ہے بڑے بڑے علماء کی جو دائمی فتویٰ کمیٹی ہے ان کا کہنا یہ کہ الصرفی حما البحری الدیلۂ عیش و عادت اللہ فی الحل کی سمندر کے حیوانات کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ جانور جو سمندر ہی کے اندر پانی ہی کے اندر جیتے ہیں یعنی عادت کے طور پر وہ پانی ہی کے اندر جیتے ہیں تو ان کے اندر اصل یہ ہے کہ ان جانوروں کو کھانا حلال ہے ایسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہو رما ہو الحل تو مسد احمد کی حدیث ہے الجامع میں امام البائی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے مردے حلال ہیں تو سمندر کے اندر جو بھی جانور ہیں اللہ یہ کہ جن کو شریعت نے حرام کر دیا گیا کر دیا ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام جانوروں کو کھانا شریعت کے اندر حلال ہے اب سمندر کے تعلق سے علماء کے جو اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا سمندر کے تمام جانور حلال ہیں یا کچھ حلال ہیں یا کیا حرام ہیں یہ اس کے بارے میں علم کے ہاں قدر اختلاف آ جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے علماء کے اقوال پیش کر دوں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے تاکہ اور مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے کھل کر کے ہمارے سامنے بات آ جائے اس میں پہلا قول یہ ہے کہ بلا استثنا سارے کے سارے جانور جو سمندر کے پا اندر پائے جاتے ہیں وہ حلال ہیں ان میں کسی کا بھی استثنا نہیں کیا جائے گا خواہ وہ کچھ بھی ہو مگر مچھ ہو دریائی گھوڑا ہو دریائی کتا ہو دریائی سانپ ہو دریائی گائے اور بیل ہو یعنی ہر وہ جانور جو سمندر کے اندر پایا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے اس میں کسی کا کوئی سسنا نہیں ہے سارے حلال ہیں انہوں نے قرآن کریم کی ساحت کریمہ سے دلیل لی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے دلیل لی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ شافیہ کا کہنا ہے مالکیہ کا اور اس طریقے سے امام اوزائی اور امام ابن حضم وغیرہ کے قول ہے کہ سمندر کے اندر پائے جانے والے تمام جانور کھانا اس کا حلال ہے دوسرا قول اس کے بارے میں ہے کہ اکثر حلال ہیں لیکن کچھ مستثنا ہیں یعنی سمندر کے جانوروں کے بارے میں اصل تو یہ ہے کہ حلال ہیں لیکن کچھ جانور اس کے اندر مستثنا ہیں کیونکہ ان کے استثنا کی دلیل حدیثوں کے اندر پائی جاتی ہے اور یہی قول صحیح ہے جیسے مگرمچھ مگر مچھ کا کھانا حرام ہے کیونکہ وہ کیا نام ہے شکار کرتا ہے دانت سے زہریلا ہے وہ دانتوں سے شکار کرتا ہے اس لیے اس کا کھانا کیا ہوگا حرام ہوگا ایسی میڈک میڈک کو شریعت کے اندر بنا کر دیا گیا اس سے پہلے قاعدہ پیش کیا گیا کہ ہر وہ جانور جس کو قتل کرنا مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہوگا تو میڈک کو مارنے سے اس کی جان لینے سے منع کیا گیا ہے لہذا وہ حرام ہے ایسے ہی سانپ ہے سانپ کیا ہے یہ زہریلا ہے لہذا سانپ بھی حلال نہیں ہوگا یہ ہنا کا کہنا ہے اور یہی اس مسئلے کے اندر راجے ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اس جیسا جانور خشکی میں کھایا جاتا ہے تو ہم وہ اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا جیسے سمندری گائے ہے سمندری بچڑا ہے کیونکہ خشکی میں ہم گائے کھاتے ہمارے لیے حلال ہے بچڑا ہمارے لیے حلال ہے بیل ہمارے لیے حلال ہے تو سمند خشکی میں جو جانور کھانا حلال ہے وہی جانور وہ جانور کا نام ہے سمندر کے اندر ہیں تو ان کو بھی کھایا جائے گا اور اگر وہ جیسا جانور خشکی میں پایا جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہوتا ہے تو وہ حرام ہوگا جیسے دریائے کتا اور دریا کی سور دریائے گدھا وغیرہ یہ سارے حرام ہوں گے کیوں اس لیے کہ دریا کتا جو خشکی کے اندر ہوتا ہے اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے ایسی آپ سمجھ لیجیے کہ سور ہے سور کا کھانا حرام ہے ایسے ہی گدھا گھریلو گدھا اس کا کھانا حرام ہے شریعت کے اندر لہٰذا ہر وہ جانور جو خشکی پر حرام ہے تو اگر وہ سمندر کے اندر پایا جائے تو اس کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا یہ تیسرا قول لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس لیے کہ سمندر کا حکم خشکی سے الگ ہے سمندر کا حکم جو ہے خشکی سے الگ ہے خشکی میں جو دانتوں سے شکار کرے وہ حرام ہے لیکن سمندر میں ایسا نہیں ہے جیسے قرش ایک مچھلی ہوتی ہے جی جی قرش ایک مچھلی ہوتی ہے وہ جو شکار کرتی ہے لیکن وہ مچھلی کے حکم میں ہے اور وہ حلال ہے باقاعدہ وہ شکار کرتی وہ مچھلی اور وہ یعنی باقاعدہ اپنے دانتوں سے شکار کرتی ہے مچھلی وہ لیکن وہ کیا نام ہے اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے یہ حلال ہے کیونکہ وہ مچھلی ہے مچھلی کے حکم کے اندر آتی ہے تو اس لیے قاعدہ بعض علماء نے بیان کیا جیسے امام سمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ قاعدہ سمندر کے پا کے اوپر فٹ نہیں آتا ہے یہ قاعدہ خشکی کے لیے ہے بر کے لیے ہے لہذا سمندر کے اوپر یہ قاعدہ فٹ نہیں آتا ہے یہ بیان کیا ہے امام ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے ایک قاعدہ اور کچھ لوگ بیان کرتے ہوئے بھی صحیح نہیں ہے کہ سمندر میں وہ حیوانات جو انڈا دے اس کا کھانا حلال ہوگا اور جو بچہ پیدا کرے وہ حرام ہوگا یہ بھی ایسا شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈا دے وہ حلال ہے اور جو بچہ جنے باقاعدہ بچہ پیدا ہو اسے انڈا نہ دے تو وہ سمندر کے اندر اگر ایسا کوئی جانور ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے کیا ہوگا حرام ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہیں ہے آپ دیکھیں کہ خشکی پر اونٹ گائے بیل بھینس بکریاں یہ سب بچہ دیتی ہیں لیکن اس کا کھانا حلال ہے لہذا یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا ہے یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے تو یہ تیسرا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا علماء کا کہ وہ جانور جو خشکی میں کھایا جاتا ہے تو سمندر میں بھی اگر وہ پایا جائے گا اس کا کھانا حلال ہوگا اور جو خشکی میں نہیں کھایا جاتا ہے حرام ہے تو سمندر کے اندر ایسا اگر جانور ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہوگا چوتھا قول یہ ہے کہ وہ جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتا وہی حلال ہے اور جو دونوں جگہ پانی اور خشکی میں زندہ رہے وہ حرام ہوگا جیسے کھچوا ہے مگر مچھ ہے دریائی گھوڑا ہے دریائی کتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ یہ جیتا ہے لہذا اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے یہ چوتھا قول اس کے بارے میں پانچواں قول یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے اور جو مچھلی کے حکم میں ہے باقی سب حرام ہے یہ احناف کا قول ہے اور یہ شافیہ اور مالکیہ کے برعکس قول ہے شافیہ اور مالکیہ کی ہاں تو جانور کی تمام چیزیں سمندر کی تمام چیزیں حلال ہیں احناف کی ہاں سب حرام ہے سوائے مچھلی کے اور جو مچھلی کے حکم میں ہے یہ احناف کا قول ہے محمد منیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار کا ہی قول ہے کہ مچھلی اور جو مچھلی کے حکم میں ہے اس کا کھانا حلال ہے باقی کوئی سمندر میں سے حلال نہیں ہے تو بہرحال یہ مچھلی کے سمندر کے کے اندر پائے جانے والے جانوروں کے تعلق سے علماء کے کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس میں میں نے ایک قول راج قرار دیا ہے کہ وہی وہ قول راجے ہے کہ سمندر کے اندر تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں نس موجود ہے یا جن کے اندر درر ہے اور ان کے اندر زہر ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام جانور سمندر کے اندر پائے جانے والے ہمارے لیے حلال ہیں قاعدہ نمبر گیارہ پانی کے تمام پرندے حلال ہیں کیونکہ وہ خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کو ذبح کر دیا جائے امام قدامہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ظاہر شرط ہے کہ ذبح کیا جائے کیونکہ اگر ذبح نہیں کریں گے تو مردار ہو جائے گا تو جو پرندے پانی کے اندر رہتے ہیں ان تمام پرندوں کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہے بشرطے کہ انسان اس کو ذبح کرے اس کے بعد کھائے اور اس مسئلے کے اندر امام القدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صاحب المغنی المغنی جن کی کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ علماء نے ایسے پرندوں کو اس قاعدے سے مستنع قرار دیا ہے جو سانپ اور گندگیاں کھاتے ہوں جیسے سارس کی طرح ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ٹانگیں بڑی لمبے ہو لمبی ہوتی ہیں اور وہ سانپ اور گندگی وغیرہ کھاتا ہے تو ایسا پرندہ کھانا حرام ہوگا امام روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی کا پرندہ جیسے بطخ ہے بطخ وغیرہ حلال ہے بشرطے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو اس کا یعنی اسے ذبح کر دیا گیا تو اگر ذبح کر دیا گیا ہے تو اس کا کھانا کیا ہے ہمارے لیے حلال ہے اگر ذبح نہیں کریں گے تو اس صورت میں اس کا کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا تو یہ ہے پانی کے پرندوں کے تعلق سے قاعدہ بارہ قاعدہ نمبر بارہ ہر وہ پرندہ یا جانور جس کی غذا مردار یا غلیظ اور نجس چیزیں ہوں تو ان کا کھانا حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کا گوشت مزیدار اور پاکیزہ نہ ہو جائے یعنی ایسے جانور کو ہم باندھ دیں گے کچھ دنوں کے لیے اور اس کے بعد جب وہ یعنی ان مردار اور غلیظ اور نجیس چیزوں کو کھانا چھوڑ دے گا تو اس کے بعد اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا چونکہ ایسے جانوروں کی غذا بدبودار غلیظ اور نجیس چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کا گوشت بھی بدبودار اور بدمزہ ہوتا ہے اس لیے اس کا کھانا کیا ہوگا حرام ہوگا تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ پرندہ جس کی غذا مردار خبیص نجس اور غلیظ بدبودار چیزیں ہوں تو ان تمام چیزوں تو ایسے جانوروں کو کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا لیکن اس میں اس بات کا خیال کیا جائے گا کہ اگر یہ کچھ کھاتے ہیں مردار چیزوں میں سے لیکن ان کی غذا کا اکثر جو حصہ ہوتا ہے وہ پاکیزہ چیزیں رہتی ہیں حلال چیزیں رہتی ہیں تو اس کا کھانا حلال ہوگا یہ اس جانور کے بارے میں جو جیتا ہی ان چیزوں پر ہے جو حرام ہی کھاتا ہے یعنی بدبودار چیزوں کو کھاتا ہے غلیظ اور نجس اور ناپاک اور مردار چیزوں کو کھاتا ہے اور اس کی خوراک ہے اسی پر جیتا ہے اس کے بارے میں قاعدہ ہے لیکن اگر وہ کچھ کھاتا ہے لیکن اس کے خوراک میں سے اکثر حصہ وہ چیزیں ہیں جو پاک ہیں پاکیزہ ہیں حلال ہیں تو پھر اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل جلالہ و البانیہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا ہے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا ہے جلالہ اور آپ نے کب منع کیا یہ خیبر کے دن جب گھریلو گدھوں کو آپ نے منع کیا تو آپ نے اس سے بھی منع کیا جیسا کہ سون نسری کے حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھے کے گوشت اور جلالہ کے گوشت اس کے دودھ اور اس پر سواری کرنے سے منع فرمایا یہ صحیح حدیث ہے سورن سی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سورن صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے وہ جانور جو گندگی اور خبیص اور مردار کھاتے ہیں وہ جسے لومڑی ہے اور بھیڑیا کے مانند ایک جانور ہوتا ہے جو مردار اور خبیص کھاتا ہے جسے ابن آوا کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اسے اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو یہ جانور کھانا شریعت کے اندر حرام ہے نمبر دو گبریلا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ بھی گندگی کھاتا ہے نمبر تین گرگٹ یہ بھی کھانا حرام ہے کیونکہ یہ بھی گندگیاں وغیرہ کھاتا ہے تو گرگٹ کا کھانا بھی اور زہریلا بھی ہوتا ہے لہذا اس کا کھانا جو ہے حرام ہے نمبر چار جلالہ جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا اور جلالہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو مردار غلیظ اور نجیس چیزیں کھاتا ہو ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے جو پاک اور صاف ستھری چیزیں بھی کھاتا ہے اور کچھ مردار اور غلیظ چیزیں بھی کھاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ہر وہ جانور جو جس کی غذا غلیظ مردار ہے اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے قاعدہ نمبر تیرہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے جیسے مکھی ہے مچھر ہے سراسیر وغیرہ ہیں یعنی وہ چھوٹے چھوٹے جانور جو گندگی اور نجاست کھاتے ہیں یا گندگیوں کی جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کھاتے ہیں جو گندگیاں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے ہاں وہ جانور یا وہ کیا میں کہتے ہیں کیڑا مکوڑا جس کی کھانے کی شریعت کے اندر جائز ہونے کی دلیل موجود ہے اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا جیسے ٹڈی ٹڈی شریعت کے اندر حلال ہے وہ حشرات میں سے آتی ہیں اور ٹڈی لیکن شریعت نے باقاعدہ اس کو حلال قرار دیا اس کے علاوہ تمام کیڑے مکوڑے مکھی مچھر سراسیر یا گھروں کے اندر جو سبھی طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کھانے حرام ہیں کیونکہ ان کے اندر باقاعدہ خون بھی گردش نہیں کرتا ہے اور پھر وہ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ گندگی اور نجاست کی جگہوں پر بھی رہتے ہیں اس لیے ان چیزوں کو کھانا کیا ہے حرام ہے اور پھر وہ تکلیف پہنچانے والے اس لیے شریعت نے باقاعدہ ان کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے لہذا جنہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا کھانا حرام ہوگا جیسا کہ قاعدہ گزر گیا اور میں نے اس سے پہلے غالباً بات بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور یا پرندہ ایسا ہو جس کے اوپر بہت سارے قاعدے فٹ آتے ہوں تو وہ بہت سارے قاعدوں کے تحت اس کا کھانا حرام ہوگا تو یہ قاعدہ نمبر چودہ میں نے آپ یہ تیرہ بیان کیا قاعدہ نمبر چودہ یہ ہے کہ دو ایسے جانوروں کی جفتی کرانے سے اگر کوئی جانور پیدا ہو جس میں سے ایک حلال ہو اور دوسرا حرام ہو تو اس سے پیدا ہونے والا جانور بھی حرام ہوگا یعنی دو جانوروں کی آپس میں جفتی کرا دی جائے ان میں سے ایک جانور حلال ہے اور دوسرا حرام ہے تو اس سے جو جانور پیدا ہوگا اس کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا کیونکہ اس میں حرمت کو غلبہ دیا جائے گا یا حرمت کا جو پہلو ہے اسے غالب کرتے ہوئے اس جانور کو حرام قرار دیا جائے گا جیسے کھچر ہے کھچر کیا ہے یہ گھوڑا اور گدہی کو آپس میں ملانے سے کھچر پیدا ہوتا ہے تو کھچر کھانا شریعت کے اندر حرام ہے باقاعدہ ہمارے نبی نے حرام قرار دیا خیبر کے موقع پر تو ہر وہ جانور جن میں سے ایک حلال ہو اور ایک حرام اور ان دونوں کو جفتی کرانے سے جو جانور پیدا ہوگا اس کا کھانا بھی شریعت کے اندر حرام ہوگا کیونکہ حرمت کے پہلو کو غالب کیا جائے گا اور اس کے پہلو کو آگے کیا جائے گا لہذا اس کا کھانا شریعت کے اندر کیا ہوگا حرام ہوگا آپ اس کو اپنے ذہن میں مثال رکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ بھی ایک قاعدہ ہے شریعت کا قاعدہ نمبر سولہ ہر حلال جانور کا کھانا ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ جو شریعت کے اندر حلال ہے اس کا کھانا آپ کے لیے ضروری ہو البتہ جو حرام جانور ہیں کیا ہوگا ان کا ان کے کھانے سے اجتناب کیا ہے ضروری ہے اجتناب کیا ہے ان سے ضروری ہے یعنی ہر حرام جانور سے بچنا ضروری ہے البتہ ہر حلال جانور کا کھانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فتق اللہ مستعتم استطاعت بھر اللہ البامن سے ڈرو اور اس طریقے صلی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث امت قم شیم فتمین مستعتم وہ ادا نہیں تو کم عام شعین فشتنبو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں نے تمہیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں استطاعت بھر اس پر عمل کرو اور جن چیزوں سے میں نے تم کو منع کر دیا ان سے مکمل طور سے اجتناب کرو یہ حدیث تمام چیزوں کے لیے چاہے وہ معنوی محرمات ہوں یا حصی محرمات ہوں معنوی محرمات جو سیر کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا چغلخوری کرنا سود کھانا یہ ساری محرمات معنویہ ہیں تو یہ محرم ہیں اور ان سے بھی انسان کا بچنا ضروری ہے حرام ہے ان میں سے سب سے بچنا ضروری اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے انسان استطاعت بھر ان کو کرے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اگر انسان نماز پڑھنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا ہے کہ نہیں ہے پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو مم کرے گا اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو جو واجبات اور فرائض ہیں ان کے اندر استطاعت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا لیکن جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں ان حرام چیزوں سے تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جیسے سود مان لیجئے سود حرام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لاکھ سود کھانا حرام ہوگا دس ہزار ہمارے لیے جائز ہوگا نہیں یا جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بولنا حرام ہے کم بولنا جائز ہے ایسا نہیں ہے تو وہی چیز ہے کہ کھانے پینے کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں کہ شریعت کے اندر جن جانوروں کو حرام کر دیا گیا ہے ان تمام جانوروں کا کھانا مکمل طور سے حرام یہ نہیں کہ ہم پورا جانور نہیں کھائیں گے تھوڑا سا گوشت کھا لیں گے ہمارے لیے جائز ہوگا ایسا نہیں ہے پورے کے پورے جانور کا ہمارے لیے کھانا حرام ہوگا تو یہ بھی قاعدہ انسان کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے قاعدہ نمبر سولہ جو آخری قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام جانور کا کھانا حلال ہے اور اسلام کی خوبیوں میں ایسی ایک عظیم خوبی ہے کہ انسان کی جان انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے مسلمان کی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے لہذا وہ چیزیں جو حرام ہے شریعت کے اندر اللہ رب العالمین جان بچانے کے لیے انسان کو حلال قرار دیا ہے کہ اس کو کھا کر کے انسان اپنی جان کو بچا لے جیسے انسان اپنی جان بچانے کے لیے کلم کفر کہہ سکتا ہے اگر انسان کو مجبور کر دیا جائے تو انسان اپنی زبان سے کلم کفر کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد علامہ ہے وقل بہ مطمئن البلیمان جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر لیکن دل میں اس پر اس کو ایمان پر اطمینان ہو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو صرف زبان سے کہہ رہا دل میں کفر نہیں ہے تو ایسا انسان ایسا مسلمان اپنی جان بچا سکتا ہے شریعت نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے جان بچانے کے لیے انسان اس کو کھا سکتا ہے شریعت کے اندر اس کو حلال قرار دیا گیا اللہ اقبام نے فرمایا سور انعام کے اندر اور سور بقرہ کے اندر اور سور نہل کے اندر بھی تقریباً تین آیتوں کے اندر رب ابرامی نے بات بیان کی ہے کہ فمن سر غیر اباغن والا آت کی جو مجبور ہو جائے جسے مجبور کر دیا گیا اور غیر اباغن والا آت غیر بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کا طالب نہ ہو یعنی وہ حرام کا خواہش مند نہ ہو یعنی وہ حلال کھانے پر قادر ہے لیکن وہ حلال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ حرام کھانا چاہتا ہے یا اس کی بھوک اس قدر نہیں ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ چیز نہیں ہے ولا اور ولا کا مطلب یہ کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو یعنی جو اس کے لیے اشتراری حالت میں حلال کر دیا گیا ہے اس میں تجاوز نہ کرے یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کیا نام ہے وہ یعنی حد سے تجاوز نہ کرے تو یہ دو شرطوں کے ساتھ شریعت نے مردار کو بھی اور حرام چیزوں کو کھانے کا کھانے کو حلال قرار دیا ہے تو فمنستر غیر آباد والا آج جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند نہ ہو اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو تو اللہ فرماتا فعین رب کا غفور رحیم تو تمہارا رب کیا ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پینتالیس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان مستر ہو مجبور ہو جان بچانا اس کے لیے ضروری ہے جان اگر حرام نہیں کھائے گا مردار نہیں کھائے گا تو ایسے آدمی کی جان چلی جائے گی تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے باقاعدہ حلال کیا ہے کہ اپنی جان بچا لے ہاں یہ کہ وہ حرام کا طالب نہ ہو حرام کا خواہش مند نہ ہو حرام کھانا چاہتا تھا لیکن ایک بہانہ اس نے بنا لیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنے والا یعنی یہ ایسا نہ ہو کتنا یعنی اتنا ہی کھائے جتنا شریعت نے اس کے لیے حلال قرار دیا یہ نہ کہ اپنی عادت بنا لے ہمیشہ حرام ہی کھا رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ حج سے تجاوز کرنے والا مانا جائے گا وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف کھا سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ حرام کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حلال کر لے اور اسے لے آئے گھر آ گیا اب اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں رہ گئی ہے اس کے باوجود بھی حرام کھا رہا ہے مردار کھا رہا ہے یہ تجاوز کرنے والا مانا جائے گا لہذا ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اللہ ابرامین دیکھنے والا ہے قیامت کے دن ایسے آدمی کی پکڑ ہوگی اور ایسے آدمی کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کی پامالی کی ہے حدود سے تجاوز کیا ہے اور اس قاعدے سے ناجائز اس نے فائدہ اٹھایا ہے لہذا اللہ ابامن ہر چیز کو جاننے والا تو ایسی صورت میں اس کے لیے حلال نہیں ہوگا واقعتاً جو مجبور ہے اگر وہ نہیں کھائے گا اس کی جان چلی جائے گی یا جان جانے کا زیادہ خطرہ ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے باقاعدہ اس کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے ایسے آپ دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر انسان کا علاج نہیں کیا گیا انسان کی جان چلی جائے گی اور اس کے پاس حلال پیسہ نہیں ہے کوئی لوگ مدد کرنے والے بھی نہیں ہیں تو سود جو شریعت کے اندر حرام ہے لینا دینا وہ سود کے ذریعے سے اپنا علاج کر سکتا ہے کیونکہ وہ مستر ہے مجبور ہے انسانوں آج جو لاک ڈاؤن کی جیسے لوگوں کی صورتحال ہے کہ لوگ فقر و فاقہ پر مجبور ہیں اور فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں یا مر رہے ہیں تو اسی صورت میں سود سے باقاعدہ ان کی مدد کی جائے گی اور مردار کھانا اسی صورت میں ان کے لیے حلال ہو جائے گا کیونکہ یہاں جان بچانے کا مسئلہ آ گیا جان بچانے کا مسئلہ آ گیا جان ان کی خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ اگر نہیں کھائیں گے حرام تو اس صورت میں وہ بھوک مری کی وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے گی تو ان تمام صورتوں میں سود کا بھی استعمال کرنا شریعت کے اندر حلال ہے کہ اگرچہ یہ چیز حرام ہے لیکن جان بچانا مقدم ہے جان بچانا سب سے آگے ہے لہذا اس صورت میں جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کو شریعت کے اندر کھانے حلال کر دیا گیا اور اسلام کے ایک آفاقی یہ حکم ہے یہ اور قیامت تک کے لیے حکم ہے یہ کیونکہ انسان کی جان مقدم ہے انسانی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے لہذا مردار چیزوں کو بھی انسان کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے یہ سولہ قاعدے تھے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے جو میں نے پانچ درسوں میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے آج یہ درس ختم ہوتا ہے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم کسی اور درس کی شروعات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابامن ہمیں حرام سے بچائے حلال پر اکتفا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں کناطا فرمائے اللہ ہر ہمیں ہر حرام چیز سے محفوظ رکھے اس وبا سے محفوظ رکھے اس مصیبت سے محفوظ رکھے ہم سب کی حفاظ فرمائے عامر رب العالمین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ عبین محمد علیہ اجمائین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ